بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني من لقد آتاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين إلى آخر الحديث ایک طویل حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے اس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے آخری وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جنت میں داخلے کے اعتبار سے سب سے پہلے تو وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے بغیر کسی سوال کے سیدھا جنت میں داخل فرما دے یہ تو اللہ کے خاص بندے نیک لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو راضی کیا وہ روز محشر سیدھے جنت میں داخل کر دیے جائیں بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالی حساب کے لیے بلائیں گے پھر حساب و کتاب دو طرح کا ہوگا ایک آسان حساب اور ایک مشکل حساب قرآن پاک نے فرمایا جس بندے کو اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے اس سے آسان حساب لیا جائے گا حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندے کو اپنے سامنے حاضر کیا جائے لیکن اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے اس لیے کہ منوق شفقت عزیبہ عائشہ جس سے بھی اللہ نے سوال کر لیا وہ پھر عذاب میں یقیناً مبتلا ہوگا اللہ کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کوئی نہیں جواب دے سکتا اللہ تعالیٰ پوچھیں کیا آپ نے میری اس نعمت کا شکر ادا کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے تو حق کے شکر ادا کر دیا جواب ہے ہی نہیں آسان حساب یہ ہے کہ اپنے سامنے بلایا جائے اور بغیر کچھ پوچھے پھر اشارہ فرما دیا جائے اس کو جنت میں داخل کچھ لوگوں سے جن سے حساب لیا جائے گا قرآن نے صاف فرما دیا جو کفار ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بعض گناگار مومن ان کو ان کے گناہوں کی سزا میں جہنم میں جن کو داخل کیا جائے گا اللہ جانتے ہیں وہ کون لوگ ہوں اللہ ہی کے علم میں ہے سب سے آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس کے بعد جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہو آخری یعنی وہ شخص جو مسلمانوں میں بھی سب سے کمزور عمل والا اللہ ہی جانتے ہیں وہ کون شخص ہوگا اس کے بعد کسی کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا آخری شخص اس کی کیفیت کو بیان فرما رہے سنیے جی اللہ کی رحمت کیسی ہے اور میں آخری وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا یہ وہ شخص ہو جا جو جو چل رہا ہوگا کبھی چلے گا کبھی تکلیف کے مارے منہ کے بل گر جائے گا دوزخ کے اندر ہی کبھی آگ کی لپٹ اس کو آئے گی تس آپ مر رہا آگ کی لپٹ پہنچی پھر نکلا پھر گرا بس اس کی یہ کیفیت ہو جب وہ آگ سے نکلے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی سے وہ کہے گا اللہ اللہ کی شان بڑی برق بہت شان والا ہے وہ اللہ جس نے آگ سے مجھے بچا لیا آگ سے وہ جب گزر کے باہر کو نکلے گا اور ساسا یہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے وہ چیز عطا کر دی جو جہان والوں میں اولین آخرین نہ پہلوں پر وہ انعام فرمایا نہ بعد والوں پہ مجھ پہ اللہ نے جو انعام فرمایا سب سے بڑا نوازا ہوا شخص سمجھ گئے جی وہ کیا نوازش گئی دو سے آگ سے بچا کر باہر نکال دیا کبھی گر رہا تھا کبھی آگ پہنچ رہی تھی بس اس سے جیسے ابھی جہنم میں ہے لیکن آگ سے نکل گیا اس کی یہ کیفیت ہو وہ کہے گا مجھ سے زیادہ انعام والا بندہ کوئی فرمایا کہ اس کے سامنے ایک درخت ظاہر کیا جائے گا ابھی وہ وہیں ہوگا دور سے ایک درخت دیکھے گا وہ کہے گا اے میرے رب اس درخت کے قریب کر دو کی آگ سے تو بچا لیا مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے میں اس کا سایہ حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ جو نیچے پانی نظر آتا ہے وہ میں پانی پینا چاہتا ہوں جنت میں تو کوئی گھونٹ پانی کا نہیں یا اللہ میں سایہ لینا چاہتا ہوں اور پانی پینا چاہ مجھے اس درخت کے قریب کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم اگر میں نے یہ تجھے یہ تیری دعا پوری کر دی تیری مراد پوری کر دی پھر تو اور مانگے گا مجھ سے کہے گا اے میرے رب نہیں نہیں کچھ نہیں مانگوں گا وعدہ کرے گا اللہ یس وہ کچھ بھی اور نہیں مانگے گا اے اللہ بس مجھے درخت کے قریب کوئی میری التجا نہیں اللہ تعالیٰ اس کو معذور جانیں گے یہ بیچارہ ہے کمزور ہے اور اب یہ صبر نہیں کر سکتا اللہ اس کے قریب کر دیں گے درخت کے اس کا سایہ حاصل کرے گا وہاں سے جو چشمہ تھا پانی پیے گا پھر ایک دور اور درخت ظاہر ہوگا جو اس سے بھی زیادہ حسین ہوگا وہ کہہ کہ اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دو میں اس کا پانی پینا چاہتا ہوں سایہ حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ اس درخت کے قریب کر ابھی صرف درخت ہی نظر آ رہا ہے دور سے یہ کیفیت ہوگی انسان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ کچھ نہیں مانگے گا وہ کہہ گیا ہے میرے اللہ اگر آپ نے اس درخت کے مجھے قریب کر دیا میں اور آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا بس میری آپ سے التجا ہے پھر وہ وعدہ کرے گا اور کچھ نہیں مانگوں گا بس اس درخت کے قریب کر اللہ تعالیٰ اس کو معذور جانیں گے صبر علیہ کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس پر وہ صبر نہیں کر سکتا میرے محترم بھائیوں بعض پرانے بزرگوں کے واقعات میں خاص طور پہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے بعد تعبین کے زمانے میں بعض مجاہدین نے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلے ہوئے تھے شام میں ایران مختلف جگہوں پہ صحابہ کے زمانے بعضوں کو اللہ نے خواب میں جنت دکھا دی بازے جس نے بھی خواب میں جنت کا کوئی منظر دیکھا پھر دنیا میں وہ چین سے نہیں بیٹھ سکے اللہ نے جنت کو اتنا حسین بنایا ہے اگر اس کو کوئی دیکھ لے اس کی روح جب تک نکل نہیں جائے گی اس کو کبھی چین نہیں آتا اتنی زیادہ حسین ہے یہ تو ابھی ایک درخت دیکھ رہا ہے اس کی کیفیت یہ ہو رہی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ بندہ معذور ہے یہ چیز ہی ایسی دیکھ رہا ہے درخت جس کے بغیر اس کو صبر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کے قریب کریں گے اس کا سایہ حاصل کرے گا اس کا پانی پیے گا وہاں جو چشمہ ہوگا ابھی فارغ سم ترف لہو جنا پھر جنت کے دروازے کے پاس ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا اس کے سامنے جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ حسین ہو وہ درخت کیسا ہوگا جس کا تنا سونے کا جس کی شاخیں ایسی یاقوت کی زمر کیسا حسین درختوں کو اللہ نے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ روایات بیان کی بخاری شریف کی روایت ہے اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانک لے اس کی پیشانی کے خطوط ظاہر ہو جائے اس کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی ایسے ختم ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی اتنا حسین شخص ہو کیا حال ہو وہ کہہ کہ اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دو میں اس کا سایہ حاصل کرنا چاہتا ہوں چین نہیں آ رہا میں وہاں سے بھی پانی پینا چاہتا ہوں لاس الو کا غیر آپ سے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم علم تو آہدنی اللہ رہا ابن آدم ابھی تو وعدہ کیا تھا اللہ کے بندے کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا قال بلا یا رب واقعی میں نے وعدہ تو کیا تھا لاس اب میرے اللہ بس میں پھر وعدہ کرتا ہوں اس درخت کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگوں مجھے وہاں پہنچا وہ دروازے کے پاس وربہ مالا صبر اللہ اس کو معذور جانیں گے یہ بندہ دیکھ چیز ایسی رہا جس کے بغیر اب صبر نہیں آ سکتی اللہ اس کے درخت کے قریب کریں گے جب وہ اس درخت کے پاس جائے گا سمیا اسوات اہل الجنہ جنت والوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی جیسے جی کسی پارک میں یا کسی دیوار کے پاس جو اندر بچے کھیل کود کر رہے شور جھولوں کا اور یہ اس قسم اہر جنت کی آوازیں پرندوں کی آوازیں ایک سما ہوگا فیقول جنت کے دروازے پر تو پہنچا ہوا درخت کے نیچے کہہ گیا اے میرے اللہ مجھے اس جنت میں داخل کر دو اندر جو آوازیں آ رہی چین نہیں بالکل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم مایوسرینی من کا ایورزی کا ان کا دنیا و مسلح جب وہ جنت مانگے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابن آدم مجھے یہ ذرا بتلاؤ کیا اس بات پہ تو راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے دنیا جتنا بڑی دنیا ہے اور اس جیسی مزید دنیا کتنی ہوگی جو جی؟ ڈبل آسمان و زمین کا ڈبل اور بعض روایات میں ہے جتنے آسمان و زمین اس سے دس گنا بڑی جنت اے ابن آدم میں تجھے دیتا ہوں اس بات پہ تو راضی ہوتا ہے وہ کیا کہے گا اے رب اطستی امنی و انت رب العالمین اے اللہ رب العالمین ہو کر رب العالمین ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یہ کہے گا مذاق اللہ سے یہ کہہ رہے تھے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اتنی بڑی جنت ابن مسعود رضی اللہ تعالی ہنس پڑے پھر پوچھا اللہ تس دھک مجھ سے پوچھتے نہیں ہوں میں کیوں ہنسا ہوں صحابہ کہنے لگے جو آپ کے شاگرد تھے آپ فرمائیے آپ کیوں ہنسے کہنے لگے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے جب یہ روایت رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے بندہ دیکھو جی کیا کہہ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا تھا صحابہ سے کہ مجھ سے پوچھتے نہیں میں کیوں ہنستا ہوں صحابہ نے جب پوچھا فرمایا جب یہ بندہ بات کہے گا تو رب العالمین بھی ہنس پڑیں گے سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ تو اللہ کے ہنسنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہنسے آج تک جب ہمارے شیخ ہمارے استاد حدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائی انہوں نے جب ہمیں حدیث سنائی ہمیں پڑھائی اس وقت بھی ہم اس حدیث کو کہتے مسلسل بزیک جس سہا راوی نے بھی آگے بیان کی تو اس موقع پہ وہ ہنس اس لیے یہ کسی کیفیت کے ساتھ قیامت تک نقل ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت دیکھے جی، آخری جنتی لا آخری پیکج آخری اللہ کا انعام یہ ہے کہ اس دنیا سے دس گنا بڑی جنت اس کو عطا کی جائے گی اور جو اس سے پہلے جانے والے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب والے ہوں گے ان کی جنتوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا بیان نہیں کیا جا سکتا اتنی ان نعمتوں کے لیے قرآن نے فرمایا وفی ذالک لکھا پھل یتنا یہ رال ٹپکانے والے جو دنیا کو دیکھ کر کسی کی گاڑی کسی کا مکان کسی کی دکان کسی کے ان چیزوں کو دیکھ کر رال ٹپکا رہے ہیں پھر پریشان ہو رہے ہیں پھر پریشان ہو کر کہ دیکھو جی کتنے مسئلے مسائل بیمار پڑے جا رہے ان نعمتوں میں رال ٹپکائے رال ٹپکانے والے یہ ہیں فرمایا اس میں دوڑ لگاؤ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے دعا ہے اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت نصیب فرما اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم انا نسالک العفو والعافیت فی الدنیا والآخر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ یا رحم الراحمین ہمارے سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں یا اللہ مغفرت کاملہ کے ساتھ ایمان پر خاتمہ ہمیں نصیب فرما دے مغفرت کاملہ کے ساتھ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما موت کے وقت کی سختیوں سے قبر کے عذاب سے حشر کی سختیوں سے نجات نصیب فرما دنیا آخرت میں ہر بھلائی ہر نعمت ہر خوبی نصیب فرما دنیا آخرت کے ہر فتنے سے عذاب سے دکھ سے بیماریوں سے ناگہانی آفات سے ناگہانی حادثات سے صدموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما صلی اللہ تعالی علی خلق ہی محمد اجمعین جو حضرات ایک اعلان کرنا ہے اس سال حج بیت اللہ کا ارادہ